اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں اپنی روایت جو ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنے جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کی کنٹینویشن میں آگے چلیں گے آ, اس وقت جو ہمارا کرنٹ وہ چل رہا ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ کا ہے اور پروٹیکٹڈ موڈ جو ہے وہ ذاتی طور پہ میرا میرے لیے بھی خاصا مشکل تھا جب میں نے اس کو پہلی دفعہ ٹچ کیا تھا اس کے کانسیپٹس جو ہے وہ چونکہ اصل میں یعنی ہم پہلے سے جو چیزیں بلڈ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سیگمنٹڈ میموری ماڈل ہوتا ہے سیگمنٹ کا رول ہوتا ہے آف سیٹ ہے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں یہاں آ کے خاصے تبدیل سے ہو جاتے ہیں ایسی چیز آ جاتی ہے درمیان میں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹری لیول کے اوپر جس لیول کے اوپر مطلب آپ میں سے اکثر حضرات ہوں گے اس لیول کے اوپر اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر میں کچھ اس طریقے سے بات کروں کہ چیز چیز یہ مشکل نہیں ہے یعنی اگر اس کو ذرا اسی طرح باریک بینی سے دیکھا جائے جو باریک بینی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے چیزوں کو بٹ لیول کے اوپر دیکھنے کی تو اگر باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں ہیں باتیں وہ بڑی سمپل سی ہیں سادہ سی ہیں آ, صرف یہ ہے کہ ہمارا جب ویژن چینج ہوتا ہے تو تھوڑی دیر جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار رہتا ہے آدمی اور وہ اسی بوکھلاہٹ کے اندر جو ہے وہ چیز نارملی اس کو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی جیسے کہ وہ اصل میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ بار بار ان چیزوں کو اور خاص طور پہ ان چیزوں کو کہ جو خود مجھے سمجھتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی ٹھیک ہے ان کو ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ تھوڑا آسان ہو جائے جو اوور آل اگر ہم پکچر کو دیکھیں پروٹیکٹڈ موڈ کی تو اس میں تین چار چیزیں ہی ہیں جن چیزوں کے بارے میں اگر علم ہو تو کم از کم پروٹیکٹڈ موڈ کا ایک اوور آل ویو جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول تھوڑا کانفیڈینس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے ویسے تو اگر ہم پروٹیکٹڈ موڈ کی پوری طرح سے ڈسکرپشن اور پورے طریقے سے مطلب ہم اسے ایکسپلین کرنے کے لیے کرنا شروع کریں تو مجھے خطرہ ہے کہ شاید یہ پورا کورس جو ہے وہ اس کے ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو ہی پوری طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائے گا آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کو مزید ایکسپلور کرنے اور مزید چیزوں کو دیکھنے میں تو انشاءاللہ ہمارے جو ریفرنسز ہیں ان کے اندر آپ کو ایسے ریفرنسز ضرور مل جائیں گے جو کہ اس کو پورے طریقے سے بیان کریں گے لیکن فی الحال میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کانسیپٹس کے جو ذرا تھوڑے مشکل ہیں ٹھیک ہے ان کو میں دوبارہ سے ذرا بار بار ان کو ریٹریٹ کرتا رہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے سلیکٹرز ہیں جو ہمارے سیگمنٹ رجسٹرز کی جو انٹرپریٹیشن تبدیل ہوئی ہے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا فارم کیا بنی ہے اس کی اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی تھی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کی لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کی خیر فی الحال شاید ابھی ہم اس کو بھی نہ چھڑیں یہ جو ڈسکرپٹر ہے بذات خود ٹھیک ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی جو فارمیشن ہے یہ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر اسٹرکچر کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ ایکسپلین ہونا چاہیے سب سے پہلے جس چیز کو میں لوں گا وہ سادہ والی چیز ہے جو ہمارا ایک رجسٹر ہے سلیکٹر رجسٹر کوڈ سلیکٹر کہہ لیجیے اسے ڈیٹا سلیکٹر کہہ لیجیے ٹھیک ہے یہ رجسٹر جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ رجسٹر بنیادی طور پہ تین ویلیوز اپنے اندر کنٹین کرتا ہے ایک جو ہم نے بات کی تھی ریکویسٹر پریویلیج لیول کی یعنی پروٹیکشن کی ایز سچ جو پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹری لیول کے اوپر پروٹیکشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا ویلڈ نہیں ہوتا کہ اس کو زیادہ چھان بین اس کی کی جائے اور دوسرے یہ کہ اس کے قوانین جو ہیں کافی سارے ٹھیک ہے وہ ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ شاید اچھی طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے سمجھ تو آپ میں سے اکثر لیں گے اسے لیکن وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وقت لگایا جائے جو چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم لیول زیرو پر ہوتے ہیں جو ہائیسٹ لیول میں نے آپ کو بتایا تھا ہم اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں انٹر ہوتے ہیں اصل میں جو پروگرام ریئل موڈ میں یعنی ٹرو ریئل موڈ میں جو پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں وہ پروگرام سارے کے سارے اکٹھے وہ پروٹیکٹڈ یعنی جو ہمارا پروٹیکشن لیول زیرو ہے رنگ زیرو کے اندر ہوتے ہیں ان کا پرویلیج لیول زیرو پر ہوتا ہے پر لیول زیرو پر ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پروگرام جو ہیں وہ ہائیسٹ پروٹیکشن لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو پروگرام کے مشین کو ریئل موڈ سے پروٹیکٹڈ موڈ میں لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا یعنی اس ٹرانزیشن کے دوران بھی اس کا جو پرلج لیول ہے وہ زیرو پر ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ پروگرام ہے جس نے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنانا ہے انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل بنانا ہے جو ہمارے ہم جنہیں کہیں کہ پرویلیجڈ انسٹرکشن ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لوڈ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے نا یہ ایک پریویلیجڈ انسٹرکشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیول زیرو کے علاوہ کسی لیول پر یہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی انسٹرکشن تو یہ انسٹرکشن جب تک کہ اس پروگرام کو ایکسیسیبل نہ ہو تو وہ یہ بیسک ڈیٹا اسٹرکچر فارم نہیں کر سکتا تو یہ ریئل موڈ کے اندر اس کا یعنی دیکھیں اگر آپ اس اس کو طریقے سے دیکھیں گے تو ایک ہی پروگرام ہم نے لکھا تھا نا جو پروگرام کے پہلے ریئل موڈ میں چل رہا تھا چلتے چلتے وہی پروگرام جو ہے وہ ایک ایک ایک ٹرانزیشن سے گزرا اور پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر آ گیا تو وہ ایک ہی اینٹی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ایک باؤنڈری کو کراس کر کے ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں داخل ہوتی ہے اور وہی اینٹی ہے جو جو پہلی اینٹی جو جاتی ہے نارملی اسی اینٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام یہ بنیادی ڈیٹا اسٹرکچرس کو فارم کرے ان تمام چیزوں کو یعنی انوائرمنٹ جو انیشیل انوائرمنٹ ہے اس کو فارم کرے لہٰذا وہ پروٹیکٹڈ موڈ کے لیول زیرو پر ہوتی ہے اور بس ہماری دلچسپی اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں بس اسی حد تک ہے جو موڈز اور رنگز ہیں ان میں ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ ہماری عزت پروسیسر کے نظر میں سب سے زیادہ ہے وہ ہمیں مطلب یہ کہ پوری طرح پرولیج دے گا جو کام ہم اس سے کہیں گے کرنے کو وہ کر دے گا دیٹس اباؤٹ اٹ ٹھیک ہے اور بس تو آر پی ایل جو ہمارا ریکویسٹر پریویلیج لیول ہے وہ پہلی دو بٹس کے اندر سلیکٹر کی دو بٹس کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہم زیرو رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا لیول زیرو ہے بس اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے ٹیبل انڈیکیٹر یہ تین بٹس ہیں جن کے کہ مانی مختلف یعنی دو بٹس یہ والی ایک ٹیبل انڈیکیٹر اور اس کے بعد اس کا انڈیکس یہ تین اینٹیز ہیں جو کہ ایک سلیکٹر رجسٹر کے اندر بند ہوتی ہے ٹیبل انڈیکیٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو ڈسکرپٹر ٹیبلز ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جسے ہم گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہتے ہیں جو کہ گلوبلی پوری میموری کو ڈیفائن کرتا ہے اور دوسرا جسے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کہا جاتا ہے اور اس کا آئیڈیا جو تھا ڈیزائنرز کا وہ یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ پر پروسیس بیسس پہ بنا دیا جائے گا اور اس کے ذریعے ایک ایک ہر پروسیس کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ میموری کو ڈیفائن کر دیا جائے گا ڈسکرپٹرس کے اندر اور وہ اس طریقے سے کام کریں گے لیکن جو پریکٹیکل صورت حال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میری نظر میں جتنے آپریٹنگ سسٹمز ہیں جتنے جتنی میری مطلب اس کے اوپر ہے جو دو چار میں جانتا ہوں جن کے بارے میں وہ لوکل ڈسکرپٹر ٹیبلز کو استعمال نہیں کرتے وہ بنیادی طور پہ ایک ہی ٹیبل بناتے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل اس کے بعد وہ اس ٹیبل کے ساتھ ایک اور میکینزم اٹیچ کرتے ہیں جسے ہم پیجنگ کہتے ہیں اور باقی کی پروٹیکشن جو ہے پروسیس ٹو پروسیس لوگوں چیزوں کو الگ رکھنا ٹھیک ہے وہ پھر وہ پیجنگ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں پیجنگ کو ایز سچ ہم اس سبجیکٹ میں ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ پیجنگ کا آپریٹنگ سسٹم یہ بنیادی تعلق ہے اسمبلی لینگویج سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے اور اس کے کانسیپٹ کو آپ اس وقت تک سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ آپریٹنگ سسٹم کا کورس نہیں پڑھ لیتے لہذا وہ فی الحال ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ہمارے کورس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل تک محدود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے لیے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے وہ آپ کو جنرلی ملے گا بھی نہیں وہ استعمال نہیں ہوا کرتا تو اس لیے وہ جو تیسری بٹ ایک ہماری بچ گئی مانے تو اس کے ہمارے ہمیں معلوم ہونے چاہیے وہ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے نا تو تین زیروز یہاں پر ہمارے پاس پہلی تین بٹوں کے اندر ہیں ان کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے ان کا فی الحال کوس کی حد تک ہمارا استعمال یہی ہے کہ ہم انہیں زیرو پہ سیٹ کر دیں اس کے بعد جو باقی ہمارے پاس تیرہ بٹس بچتی ہیں وہ تیرہ بٹس ہیں جو کہ جو بیسک ایک ڈسکرپٹر چوز کرتی ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ایک ایرے کی طرح ہے ٹھیک ہے جس میں آٹھ آٹھ بائٹ کے اسٹرکچرز پڑے ہوئے وہ اسٹرکچرس خاصے اپنے اندر سے کمپلیکس تھے جو جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں چیزیں کٹی کٹی پڑی تھیں ٹھیک ہے کہیں پہ بیس کا کچھ حصہ ہے کہیں پہ لمٹ کا کچھ حصہ ہے ٹھیک ہے اس کی اس کو اس طرح رکھنے کی کئی وجوہات ہیں مطلب فی الحال بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مینوفیکچرر نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور ہمیں اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کی وجوہات ہیں ٹیکنیکل کے وہ کیوں کاٹی گئی اس طریقے سے اور وہ بنیادی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک جملے میں اگر بتانا چاہوں تو جو ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبلٹی ہے کہ جو 286 کے لیے جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بھی یہاں پہ کام دے سکیں تو اس کے لیے جو ہے بنیادی طور پہ اس کا اسٹرکچر کچھ کچھ اس فارم کے اندر لایا گیا ہے جو ڈسکرپٹر خود ہے ٹھیک ہے اس کی جو موٹی موٹی فیلڈز ہیں ان کے بارے میں تو ہم خاصی تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ بیس کیا چیز ہوتی ہے لمٹ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو اس کی موٹی فیلڈز ہیں سب سے زیادہ نمبر آف بٹس جو ہیں وہ بیس اور لمٹ کے اندر ہم کنزیوم کر لیتے ہیں بیس جو ہے وہ بتیس بٹ کا ہم دیتے ہیں اور لمٹ جو ہے وہ بیس بٹ کی ہم دیتے ہیں اب اس میں دو تین چیزیں جو رہ جاتی ہیں پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذرا تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اس میں جو فورموسٹ چیز ہے جو زیادہ پہلے یعنی جس اسٹیپ سے میں چلتا ہوں اس میں گرینولیرٹی ہے ٹھیک ہے گرینولیرٹی جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گرینولیرٹی اصل میں لمٹ کی انٹرپریٹیشن طے کرتی ہے کہ یہ جو لمٹ ہم نے دی ہے ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہم نے دیا ہے اس نمبر کو یعنی اس کا یونٹ کیا ہے گز ہے اس کا یونٹ یا انچ ہے اس کا یونٹ ٹھیک ہے اگر یہ زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر بیس بٹ کا لمٹ میں دیا گیا ہے یہ نمبر آف بائٹس ہیں ٹھیک ہے یعنی اتنے بائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرینولیرٹی بائٹ میں ہو ٹھیک ہے تو آپ کا جو یعنی جو آپ ایک ڈسکرپٹر بناتے ہیں اس کا میکسیمم رینج جو ہے وہ ون میگا بائٹ ہوگا یہ بالکل وہی فارمیشن بن جائے گی آپ کی جو فارمیشن آپ کو ریئل موڈ میں آ, یعنی میموری ایکسس کے اندر تھی نا کہ آپ ایک میگا بائٹ بس آپ کو ایکسیسیبل ہے اس سے آگے آپ نہیں دے سکتے وہ آپ کی ایڈریسنگ لمٹ ہے ٹھیک ہے تو بالکل ویسا ہی انوائرمنٹ وہ یہاں بنا دے گا اگر آپ کی گرینولیرٹی بٹ جو ہے وہ زیرو پہ سیٹ ہو کہ وہ ایک میگا بائٹ میکسیمم ایکسس آپ کو الاؤ کرے گا اور اس سے آگے آپ کو الاؤ نہیں کرے گا اس سے کم تو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ گرینولیرٹی بٹ کا مطلب ہے اگر یہ بٹ میں ون سیٹ کر دوں تو اب یہ پیج گرینولر ہے ٹھیک ہے پیج جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ڈسکشن ہم کر رہے تھے جس کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی جب ہم ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے ایک ٹرم آپ کو بتائی تھی پیراگراف ٹھیک ہے سولہ بائٹ کا بلاک جو ہوتا ہے اسے ہم پیراگراف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح کی یہ بالکل ون ٹو ون میپنگ نہیں ہے لیکن اسی طرح سے جو پیج ہے نا ہر سسٹم کا اگر اگر اس کے اندر پیجنگ یا پیج کا کانسیپٹ موجود ہے تو اس کا پیج کا ایک سائز ہوتا ہے جس طرح پیراگراف ہے جس طرح بائٹ ہے جس طرح ورڈ ہے ڈبل ورڈ ہے کوڈ ورڈ ہے ٹھیک ہے ان کے ہمیں سائزز معلوم ہوتے ہیں نا لانگ انٹیجر جیسے اگر آپ لوگوں نے استعمال کیا تو آپ کو پتا تھا کہ بتیس بٹ کا ہے کہ چونسٹھ بٹ کا یہ اسی طریقے سے پیج ہے ٹھیک ہے نا پیج کا سائز جو I three eighty six architecture جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ میں ٹھیک ہے اس کے اندر پیج کا سائز جو ہے وہ چار کلو بائٹ ہوتا ہے چار کلو بائٹ کا جو پیج ہے یہ اب لمٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ چار کلو بائٹ کے پیجز کی یونٹ میں ہوگا یعنی یہ بٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے یعنی یونٹ کو جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اس حساب سے کہ اگر فرض کیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لمٹ کے اندر ہمارے پاس بیس بٹیں ہیں تو لمٹ کے اندر جو میکسیمم نمبر آ سکتا ہے وہ ون میگ کا نمبر آ سکتا ہے ون میگا ٹین ٹوینٹی یعنی ٹین ٹوینٹی فور کے آپ اس کے اندر میکسیمم نمبر ڈال سکتے ہیں اگر ہم نے گرینولیرٹی کو پیج پہ سیٹ کیا ہوا ہے پیج گرینولر ہے ہمارا سسٹم اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں مختلف ریفرنس کو تو یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ یہ بائٹ گرینولر ہے یا یہ پیج گرینولر ہے تو اگر پیج گرینولر ہے ہمارا سسٹم تو میکسیمم جو ہے وہ ون میگ پیجز یعنی ون میگ پیجز ہم وہ بات کر سکتے ہیں وہ جیسے آپ مختلف چیزیں آپ ایک درجن آم آپ لے کر کے آتے ہیں یا ایک درجن آموں کی پیٹی لے کے آتے ہیں تو پہلی صورت میں آپ آم گرینولر ہیں اور دوسری صورت میں آپ پیٹی گرینولر ہیں ٹھیک ہے تو پیٹی گرینولر ظاہر جب آپ ہوں گے تو اماؤنٹ آف آم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ آم گرینولر ہوں ٹھیک ہے اگر دس یونٹ نمبر دس ہی ہے دونوں صورتوں میں تو پہلی صورت میں اس کے مانی ہوں گے دس آم اور دوسری صورت میں مانی ہوں گے دس پیٹی آم دونوں میں بڑا فرق ہے وہ بنیادی طور پہ اگر عام ہوں سامنے تو پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے آدمی کر سکتا ہے لیکن بہرحال کچھ ایسی ہی صورت حال ہے اس کے اندر کہ ہم اس کو ایک میگا بائٹ کے اندر فکس کر رہے ہیں کہ میکسیمم اس کا ایک میگا بائٹ ہو سکتا ہے یا میکسیمم اس کا فور جیگا بائٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم بٹس ہیں نا جو کہ خاصا کھیل کرتی ہیں ڈسکرپٹر کے اندر وہ پانچ ہیں ایک تو ایس کی جو کہ بنیادی طور پہ سسٹم اور یوزر کے بارے میں بتاتی ہے دوسری ایکس کی ٹھیک ہے جو ایگزیکٹیبل اور باقی اور چیزیں بتاتی ہیں یہ ان کی کئی کامبینیشنز ایسی ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں اور وہی بنیادی طور پہ اس ڈسکرپٹر کے ٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کمبینیشنز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں ڈیٹیل میں بتا دوں وہ سلائڈ پہ میں آپ کو ان پانچ بٹوں کی ڈفرنٹ جو انٹرپریٹیشنز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو پانچ بیٹے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ سب سے پہلے لیول کے اوپر جو بائیفرکیشن ہوگی نا وہ ہوگی سسٹم اور یوزر کی کہ اگر یہ سسٹم سے ڈسکرپٹر ہے تو پھر اگلی چار بٹوں کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوگی اور اگر یہ یوزر ڈسکرپٹر ہے تو پھر اگلی چار بٹوں کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے سسٹم ڈسکرپٹر پہ تو ہم آتے ہیں اگر یہ یوزر ڈسکرپٹر ہے تو اس کو اس طرح دیکھ لیجئے کہ پھر دوسرے لیول کے اوپر بقیہ جو تین یعنی چار بٹیں بچ گئی ہیں نا ان میں سے ایکس جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اگلی تین بٹوں کی انٹرپریٹیشن کس طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے یہ جو ایگزیکیوٹیبل کی بٹ ہے سسٹم ڈسکرپٹر کے اندر تو یہ اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں لیکن یوزر ڈسکرپٹر میں اگر یہ ایگزیکیوٹیبل کی بٹ ون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈ ہے اور اگر ایگزیکیوٹیبل کی بٹ زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے کوڈ کی صورت میں اگلی تین بٹیں کچھ اور معنی رکھتی ہیں اور ڈیٹا کی صورت میں اگلی تین بٹیں جو ہیں وہ کچھ اور معنی رکھتی ہیں اگر ہم اس کو لیں کہ ایگزیکیوٹیبل ہماری ون ہے یعنی کوڈ ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے تو پھر جو اگلی تین بٹیں ہیں ان کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کنفارمنگ یعنی اس کے فوراً بعد جو بٹا رہی ہے یہ کنفارمنگ سیگمنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کنفارمنگ سیگمنٹ کا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو فی الحال ٹچ نہ کریں ہم جنرلی نان کنفارمنگ سیگمنٹس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو بٹ ہے آر کی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کوڈ سیگمنٹ ہے یہ ریڈیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اے کی جو بٹ ہے وہ ایکسڈ کی بٹ ہے فی الحال یعنی کوڈ اور ڈیٹا ان دونوں کے اندر یہ ایکسسڈ کی بٹ جو ہے یہ اپنی معنی ریٹین کرتی ہے یہ صرف سسٹم ڈسکرپٹر میں جا کے اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلی bifurcation S is equal to zero اور از اکول ٹو ون پہ ہوئی اور اس کے بعد دوسرے لیول پہ ہوئی از اکول ٹو زیرو اور is is equal equal to to one اگر زیرو ہو تو سی آر اور اے کے ایک مانی ہے اور اگر X is equal to one ہو تو سی آر اور اے کے دوسرے مانی ہے ان میں سے اے کے مانی کامن ہی رہتے ہیں سی اور آر کے مانی ان دونوں کیسز میں چینج ہوتے ہیں اگر ہم X is equal to zero کر دیں تو پھر یہ بن جاتی ہے ہماری یعنی ڈیٹا سیگمنٹ بن جاتا ہے ڈیٹا ٹائپ بن جاتا ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ کی صورت میں جو آگے بٹ ہماری ہے وہ سی والی بٹ جو ہے وہ ای e بن جاتی ہے یعنی ای e کہلانے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ اپ ہے سیگمنٹ یا ایکسپینڈ ڈاؤن ہے سیگمنٹ یہ کانسیپٹ جو ہے ایکسپینڈ اپ اور ایکسپینڈ ڈاؤن کا اس کو بھی ہم نے ذرا چھوڑے رکھا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیول کے اوپر یہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس کو بیان کرنا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے اسے ذرا نگلیکٹ کر دیا ہے اس سے کوئی چونکہ بڑا فرق نہیں پڑ رہا ہمارے کورس کے اوپر اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اس لیے فی الحال اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں اگلی بٹ جو ہے وہ ہماری ڈبلو کی بٹ آ جاتی ہے کہ وہ یعنی جو کہ کوڈ میں ریڈیبل اور نان ریڈیبل کو بتا رہی تھی وہ ڈیٹا میں رائٹیبل اور ریڈ اونلی کو بتا رہی یعنی کہ آپ اس ڈیٹا سیگمنٹ کو لکھ سکتے ہیں اس میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر یہ رائٹ اونلی ہے ٹھیک ہے یعنی رائٹیبل کی بٹ زیرو ہے اس کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے پڑھ تو سکتے ہیں ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے رائٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور ایکسسٹ کی بٹ جو ہے وہ اپنے معنی اسی طریقے سے رکھتی ہے کہ اگر یہ ڈسکرپٹر کہیں اس یہ ایکسیس کیا جائے گا یعنی اس جو جس میموری کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے تو اس میموری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو ہم ایکسیس کریں گے تو یہ والی بٹ جو ہے ہماری ون ہو جائے گی اس بٹ کے کچھ ایڈوانس فنکشنز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں وہ جب آپ یہ کانسیپٹ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ یہ والی بٹ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی تو یہ بنیادی طور پہ ایک ٹری سا بنتا ہے ایک اسٹرکچر اس اس لحاظ سے یوزر کے لحاظ سے اگر ہم سسٹم والی سائڈ پر آ جائیں کہ یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہوگا تو یعنی سسٹم کی بٹ زیرو ہوگی انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر کی یہ مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر اگر یہ بنتا ہے یعنی S is equal to zero ہو جائے تو پھر اگلی چار کی چار بٹس جو ہیں یہ مجموعی طور پر ٹائپ بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیا ٹائپ ہے اس کا جیسے کہ اب ہم نے ایک ٹائپ آپ کو بتائی ہے کہ اگر ٹائپ ای e ہوگی اس کی تو یہ eight zero three eighty six کا انٹرپٹ گیٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اور مختلف ٹائپس اس کی آتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی ہمارے اس کے ریلیونٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے بنیادی طور پر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیویجول اب نہیں رہتی بلکہ وہ کمبائن ہو کر کے ایک ٹائپ بن جاتی ہیں وہ چار بٹیں جو ہیں اگر یہ سسٹم ڈسکرپٹر ہو تو اگر ہم اس ٹری کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیں کہ سسٹم کی صورت میں اگلی چار بٹیں ایک ٹائپ بتا رہی ہوتی ہیں یوزر کی صورت میں آگے پھر دو بائیفرکیشن آتی ہیں ایک ایکس کی بائیفرکیشن ہے کہ ایکس زیرو ہے یا ایکس ون ہے اور اگر ایکس زیرو ہو تو پھر تین بٹوں کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے اور ایکس اگر ون ہو تو انہی تین بٹوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو ایک اہم بٹ اور ہے ٹھیک ہے جو جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ آپرینٹ سائز بتاتی ہے کہ ڈیفالٹ آپرینٹ سائز ہمارا جو ہے وہ سولہ بٹ کا ہے یا وہ بتیس بٹ کا ہے یہ جو بٹ ہے یہ بھی بنیادی طور پر آ, یعنی کوڈ سیگمنٹس اور ڈیٹا سیگمنٹس کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہو جاتی ہے اگر یہ کوڈ سیگمنٹ ہے تو پھر یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ آپرینٹ سائز بتا رہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم ای اے ایکس رجسٹر لیں گے یا اے ایکس رجسٹر لیں گے اور اگر یہ ڈیٹا ہے تو پھر یہ بتا رہی ہے کہ جو اسٹیک ہے اس کے اندر ایس پی استعمال ہوگا یا ای ایس پی استعمال ہوگا یعنی کہ ایس پی کی صورت میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ایس پی جو ہے وہ سولہ بٹ کا چکے ہے اس لیے اب آپ کی میکسیمم جو اسٹیک کی ورتھ میکسیمم پاسبل ہوگی وہ چونسٹھ کے ہوگی اور اگر ہم نے ای ایس پی استعمال کیا تو ایس پی کی جو یعنی ای ایس پی کی جو وٹ ہے وہ بتیس بٹ ہے لہٰذا چار جیگا بائٹ تک اسٹیک بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ہم ایس پی استعمال کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ تو اس صورت میں جو پشز ہوں گی وہ ورڈ پشز ہوں گی یعنی وہ ان کو ڈبل ورڈ باؤنڈریز کے اوپر سیٹ نہیں کرے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی دکھایا تھا کہ اگر ہم ای ایس پی استعمال کر رہے ہیں تو وہ چار چار بائٹ پش کرے گا ایک دفعہ کی پش میں چار بائٹ وہ ڈالے گا ہی ڈالے گا چاہے آپ بائٹ پش کریں چاہے ورڈ کریں وہ اس کو چار بائٹ بنا کر کے پش کرے گا آ, لیکن ایس پی کی صورت میں وہ جیسا نارمل ہمارا ایس پی کا آپریشن ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ اس کو آپریٹ کرے گا یہ جو بائیفرکیشن ہے یہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ یعنی ڈسکرپٹر کی اسی صورت میں یہ انٹرپریٹیشن آئے گی اگر ہم اس کو ایس ایس میں لوڈ کریں گے اگر ہم نے ایس ایس میں لوڈ نہیں کیا اسے تو پھر اس بٹ کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے پھر یہ بٹ جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی یہ جو ابھی میں نے آپ کو بٹس بتائی ہیں یہ مورلیس یعنی جو پورا بہیویئر ہے ایک ڈسکرپٹر کا ٹھیک ہے اگر پروٹیکشن کو ہم ذرا بیچ میں سے نکال دیں تو پورے بہیویئر جو ہے وہ ان بٹس کے گرد ہی گھومتا ہے تو زیادہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کل سات بٹے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان مختلف بٹس کا جو ہے وہ آپس میں کیا انٹریکشن ہے کیا جو ہے وہ وہ مل جل کر کے آپس میں وہ چیزیں کرتی ہیں اب جیسے پیچھے ایک پروگرام میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس پروگرام کے اندر ہم نے جو کام کیا تھا وہ یہ کہ تھرٹی ٹو بٹ میں آپ کو لے گئے پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر لے گئے اور پروٹیکٹڈ موڈ میں ہم نے وہ لکھا تھا اپنا پرنٹ اسٹرنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے ای اے ایکس رجسٹر اور E B X register E S I register ان تمام رجسٹرس کو وہاں پہ استعمال کیا جو کہ بتیس بٹ کی ان کی وٹ تھی تو ہمیں خاصی ایڈریسبلٹی جو ہے وہ اس کے اندر مل گئی جو میجر یعنی اگر ہم باقی جو ٹیکنیکلٹیز اس کی اور اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ذرا ایک منٹ کے لیے سائڈ پر رکھیں تو پروٹیکٹڈ موڈ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں ایز اے یوزر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیلکولیشن جو ہے وہ بتیس بٹ کی ہو جاتی ہے ہمارے پاس بتیس بٹ کے رجسٹرز آ جاتے ہیں اور ہم بتیس بٹ کے حساب سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں ڈیوائڈ ایڈ ملٹیپلائی یہ وہ تمام چیزیں وہ تھرٹی ٹو بٹ کے اندر ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینڈیڈ جو آپ نے کام کیے یاد ہوگا آپ کو ایکسٹینڈیڈ ملٹیپلیکیشن آپ نے کی تھی ٹھیک ہے ریئل موڈ کے اندر کہ سولہ سولہ بٹ کے نمبر لے کے ان کو ضرب دیا تو بتیس بٹ کا یعنی اور اس کے بعد پھر بتیس بٹ کا ایک نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو کیسے آپ کو الگوردم لکھنا پڑا اس کے لیے بٹ بائی بٹ وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو اب یہاں پر ذرا اور ایکسٹینڈ کر دیا گیا کہ اب بتیس بٹ کی ملٹیپلیکیشن دو بتیس بٹ کے نمبرس کی ملٹیپلیکیشن ڈائریکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک چونسٹھ بٹ کا نمبر بالکل انہی اصولوں کے تحت جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور جیسے ای e، وہاں پہ ڈی ایکس اور اے ایکس میں جاتا تھا تو یہاں ای ڈی ایکس اور ای e ایکس میں چلا جائے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اندر تو ہماری ورتھ آف کیلکولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا فائدہ پروٹیکٹڈ بورڈ کا ہمیں ہوا وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ایکسیسیبل میموری ہے میموری ایکسس کرنے کی جو ہماری طاقت ہے ہماری رینج ہے ٹھیک ہے وہ بڑھ گئی ریئل موڈ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پوائنٹر ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم بتیس یہ اپنے کیا کہتے ہیں ایک میگا بائٹ سے زیادہ میموری ایکسیس کر سکیں total memory program data code یہ وہ سب ملا کے ہمارے پاس ایک میگا بائٹ ہے اس سینس سے اس سرحد سے ہم باہر نہیں جا سکتے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جو ہے وہ ہم نہ صرف یہ کہ اس سے باہر جا سکتے ہیں بڑے ڈیٹا اسٹرکچرس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا جو ابھی تک میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں میں دکھاؤں جو بھی چیزیں میں کر کے دکھاؤں وہ ہینگنگ نہ ہو وہ کسی نہ کسی ریلیونس کے اندر ہوں کسی نہ کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایک چیز کو سسٹم کی کسی چیز کو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں تو آج یعنی ایک جو لارجر میموری ایکسس کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے بگر میموری ایکسس کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو میں آپ کو ویڈیو کے اوپر کر کے دکھانا چاہتا ہوں اور اس کو کرنے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی ایسی ڈسکشن جو کہ آپ لوگوں کو شاید پسند بھی آئے گی اور شاید آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں یوزفل بھی ہوگی وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں جب ہم گرافکس کے اندر جاتے ہیں تو گرافکس کے اندر یہ جو کلرز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں یہ ان کی کیا فارمیشن ہوتی ہے آج کل کے جتنے بھی مطلب آپ کے گرافک اڈیپٹرز ہیں ان کے اندر ایک چیز ہے پرانی ہے یہ ان کے اندر موجود کافی عرصے سے ہے لیکن وہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جو کہ سب کے اندر موجود ہوتا ہے تقریباً مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ننانوے فیصد گرافک اڈیپٹر جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس کا ویزا موڈ ویزا موڈ جو ہے یہ ویڈیو الیکٹرانکس اسٹینڈرڈ ایسوسیشن یہ ایک ایک سمجھ لیجیے کوئی انجینئرس کی ایسوسیشن سی ہے ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ یہ جو ہماری گرافکس ویڈیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور جب یعنی یہ دیکھا گیا کہ جو آئی بی ایم پی سی کی اوریجنل گرافکس جو شروع شروع میں آئی تھی جو کہ six forty by four eighty کہہ لیجیے اور وہ ٹو کلر موڈ کے اندر تو اس سے جب ہم آگے نکلتے اور زیادہ پاور ہمیں چاہیے زیادہ کلرز اسکرین کے اوپر اور زیادہ ریزولوشن اسکرین کے اوپر ہمیں چاہیے تو وہ اسٹینڈرڈ کے اس میں نہیں ہے آئی بی ایم پی سی کے اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کا وہ پارٹ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ویزا ایکسٹینشن انٹروڈیوس کی گئی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اس کی مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو ڈسک کی صورت میں آپ کو دکھایا تھا کہ ڈسک کی ایکسٹینشن ہے انٹ تھرٹین کی کچھ ایکسٹینشن ہیں ٹھیک ہے جو کہ اوریجنل پرانی جو ہماری انٹ تھرٹین ہے اس کا پارٹ نہیں تھی بعد میں ایڈ ہوئی اسی طرح ویزا جو ہے وہ ہماری ویڈیو بایوس کی ایک ایکسٹینشن ہے جو اس ویڈیو بایوس کے اندر زیادہ ہائی ریزولوشن کی زیادہ ہائی کلر کی کیپیبلٹیز کو پروڈیوس کرتا ہے ایک تو یہ دوسری ایک اور چیز ہے اصل میں جو ویزا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ویزا کو میں نے کیوں چوز کیا ہے یہ چیز دکھانے کے لیے کیونکہ ویزا جب ہم ویزا موڈ میں جاتے ہیں تو جو بفر ہے ویڈیو کا پکسل موڈ کا جو بفر ہے وہ ایک میگا بائٹ یا چونسٹھ کے کا نہیں رہتا وہ چھوٹا نہیں رہتا وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ فرض کیجئے کہ اگر ہم ten twenty four by seven sixty eight جو اسٹینڈرڈ آپ اسکرین کی ریزولوشن آج کل دیکھ رہے ہیں ten twenty four by seven sixty eight pixel mode کے اندر ہوں اور سکسٹین بٹ ہم نے کلر چوز کیا ہو یعنی ہر پکسل دو بائٹ کے اندر ہو تو اب جو آپ کے ویڈیو بفر کا سائز جو چاہیے وہ تقریباً تقریباً کوئی دو میگا بائٹ کے قریب اندازن بن جاتا ہے اب یہ دو میگا بائٹ جو ہے صرف ویڈیو بفر کا سائز جو ہے وہ دو میگا بائٹ ہے اب یہ دو میگا بائٹ ریئل موڈ میں تو کسی صورت میں آپ ایکسس کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے آپ کیا کریں ویزا جو ہے پھر اس کے لیے آپ کو اصل جو چیز دیتی ہے جس کی وجہ سے میں نے ویزا چوز کیا کہ وہ 32 بٹ ایڈریس آپ کو دیتی ہے یہ جو پروٹیکٹڈ موڈ والی ایکسس ہے نا یہ وہ آپ کو دیتی ہے کہ آپ اس کے تھرو جو ہے اس کے بفر کو ایکسس کر لیں کیونکہ جب آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پھر تو آپ چار جیگا بائٹ میموری ایکسس کر سکتے ہیں تو دو میگا بائٹ میموری جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک تو یہ چیز ہے یعنی یہ ایک بالکل پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کو یہ بتانا کہ لارجر میموری ایکسس جو ہے وہ کتنا ایزی ہو جاتا ہے رادر میں یہ کہوں گا کہ ایزی نہیں بلکہ ممکن ہو جاتا ہے جب آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں جاتے ہیں کتنے بڑے بفرز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے ایک تو چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی ہمارے کورس سے نہیں ریلیٹڈ لیکن ایک جنرل انٹروڈکشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات آپ کو کیونکہ ابھی ریلیونٹ ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ کلر جو ہے کلر کو کس طریقے سے کمپیوٹر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو کلرز جو بھی دنیا میں بنتے ہیں وہ تین بنیادی کلرز کا مطلب کمبینیشن ہوتے ہیں ریڈ یلو اور بلو جو ہماری یہ ویڈیو ہے نا اس کے اندر کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ ہم یہ یلو جو ہے اس کو نہیں استعمال کرتے بلکہ یلو کا ایک اور بلو کا ایک کمبینیشن ہے گرین یلو اور بلو کو اگر ہم کمبائن کریں تو گرین بنتا ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہم کلر ریپرزینٹ کرتے ہیں آر جی بی آپ نے یہ نام کئی دفعہ یہ ایبریویشن جو ہے یہ اکثر آپ نے سنی ہوگی آر جی بی ٹھیک ہے تو بنیادی طور پہ ہم کمپیوٹر کے اندر ریڈ کمپوننٹ ریڈ کلر ٹھیک ہے اس کی مقدار بتا دیتے ہیں کہ اس کی مقدار اس ڈاٹ کے لیے ریڈ کلر کی کتنی مقدار مجھے چاہیے گرین کلر کی کتنی مقدار چاہیے اور بلو کلر کی جو ہے وہ کتنی مقدار چاہیے ٹھیک ہے یہ تین نمبرز میں اسے بتاتا ہوں اور باقی آگے ہارڈ ویئر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان نمبرز کے حساب سے الیکٹرانکس کے مطلب سرکٹری کے تھرو وہ تین کلرز جو ہیں وہ بلینڈ کر کے اسکرین پر جب وہ اسٹارٹ کرتی ہے تو ایک ڈاٹ بنتا ہے جس کا کلر وہ ہوتا ہے جو کہ ان تین کلرز کے مجموعے سے بن جاتا ہے یہ یعنی سادہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر کلر کے لیے ایک نمبر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کلر کا اتنا نمبر اس کلر اس کلر کے اتنے مقدار اس کلر کی اتنی مقدار اور اس کلر کی اتنی مقدار جو ہے وہ آپ مکس کر کے ڈاٹ بنا دیجیے یہ ہے نارمل یعنی اگر میں یہ بات کروں کہ sixteen bit colour twenty four bit colour thirty two bit colour ٹھیک ہے ان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو ایٹ بٹ کلر کا موڈ ہے یعنی دو سو چھپن کلر جس میں ہوتے ہیں اس کا ذرا ٹیکنیک ڈفرینٹ ہے لیکن فی الحال ہمارے لیے شاید اتنا ریلیونٹ نہیں ہے جو ویزا کے اندر ہم جو موڈ استعمال کر رہے ہیں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے وہ ہے سکسٹین بٹ کلر موڈ ٹھیک ہے نا سکسٹین بٹ کلر موڈ میں اس کی فارمیشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہ سکس سولہ بٹ یعنی ایک پکسل جو ہے وہ سولہ بٹ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک ورڈ کے اندر ایک پکسل ہوتا ہے اب ورڈ میں پکسل کس طرح ہے کہ اس کی جو پہلی پانچ بٹیں ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کلر کمپونیٹ بتا رہی اس کے بعد چھ بٹیں ایک کلر کمپونیٹ بتا رہی اور پھر پانچ بٹیں جو ہیں وہ ایک کلر کمپونیٹ بتا رہی یعنی ریڈ پہلی پانچ جو ہیں وہ ریڈ بتا رہی ہیں اس کے بعد چھ جو ہیں وہ گرین بتا رہی ہے اس کے بعد پانچ جو ہیں وہ بلو بتا رہی ہیں اب یہ سمجھیے کہ یہ ہے تو سولہ بٹ کا نمبر لیکن آپ سمجھیے کہ یہ تین نمبرز کا مجموعہ ہے ایک پانچ بٹ کا نمبر ایک چھ بٹ کا نمبر اور پھر ایک پانچ بٹ کا نمبر ٹھیک ہے ان سے آپ وہ تین جو ہمارے بنیادی کلرز ہیں ان کی مقدار بتاتے ہیں سسٹم کو اور وہ مقدار جو ہے وہ اس کے حساب سے وہ اپنے ویڈیو کی انٹینسٹیز کو کنٹرول کرتا ہے ڈفرینٹ کلر کی اور آپ وہ پرٹیکولر کلر جو ہے اس کو اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں یہ سادہ چیز ہے میرے خیال میں اس کے اندر آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کو سمجھنے میں بس اس کو ایسے ہی دیکھ لیجئے کہ یہ سولہ بٹیں جو یوں ہیں ان میں سے یہ پانچ بٹیں جو ہیں یہ ایک کلر کی یہ چھ بٹیں دوسرے کلر کی اور یہ پانچ بٹیں جو ہیں وہ تیسرے کلر کی ہیں تو ان کی کمبینیشن جیسے یہ اب یہ جو سولہ بٹ کا نمبر جب ہم دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے ڈاٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر پڑے گا ایک تو یہ چیز ہے کہ کلر ریپرزینٹ کیسے کیا گیا وہاں پر اب دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے اچھا اگر اگر میں بات کروں 24 فور بٹ کلر کی 24 four bit true colour mode جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں پھر ایک ایک بائٹ آ جاتی ہے ایک ایک کلر کی یعنی پہلی بائٹ جو ہوگی وہ ایک کلر کی سے اگر ریڈ ہے دوسری بائٹ گرین کی اور تیسری بائٹ بلو کی یہ تین بائٹس جو ہے کنزیکٹو پڑی ہوں گی ساتھ ساتھ پڑی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ تین بائٹس جو ہیں وہ ایک پکسل مل کے یہ چوبیس بٹیں یعنی تین بائٹ مل کے صرف ایک پکسل ڈیفائن کریں گے ایک ڈاٹ ڈیفائن کریں گے تو یہ ریزولوشن بھی اس حد تک چلی جائے گی اور کلر کی ہمارے پاس جو ویریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس واضح ہو جائے گی اگر یاد ہو تو جو ٹیکسٹ موڈ کے اندر ہمارے پاس کیا تھا سولہ کلرز ٹھیک ہے ٹوٹل اور آٹھ بیک گراؤنڈ کے اور سات وہ اس طریقے کی کمبینیشن یعنی بالکل وہ فقیرانہ قسم کا ماحول تھا اس میں ہمارے پاس کچھ زیادہ کلرز کی گنجائش نہیں تھی لیکن یہاں پر جب ہم چلے گئے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ ایک تو ہائی ریزولوشن ہمارے پاس آ گئی اور دوسرے ہمارے پاس کلر کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی آپ لوگ کبھی پروگرام لکھیں گے جہاں آپ کو خود گرافکس کو مینیپولیٹ کرنا ہو تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے وہاں پہ بہت کام آئیں گے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز جو ہے وہ ایک اور ہے اسے ہم کہتے ہیں لینئر فریم بفر یعنی پوری ویڈیو میموری اصل میں اپنے ہارڈ ویئر میں ذرا بڑے مختلف طریقے سے ارینج ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر ہم لینئر فریم کے طور پر اسے دیکھنا چاہیں کہ بالکل ایک جیسے وہ تو یہ ہارڈ یعنی ویزا کے تھرو ویزا بایوس کے تھرو ہم اسے ایک ایسی فارمیشن دے سکتے ہیں جس میں وہ ہمارے لیے ایک لینئر میموری بن جائے گی یہ جیسے میں نے بتایا نا یہ ورڈ بائی ورڈ یہ ایسے پڑا ہوگا یوں پڑا ہوگا یوں ایک لائن سے یہ پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور اس میں آپ نمبرز رکھتے جائیے تو کلرز جو ہے اسی طریقے سے اسکرین کے اوپر آتے جائیں گے ویزا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو بنیادی ہماری انٹین جو ہماری اے کی جو بایوس ہے ٹھیک ہے وہ کچھ سروسز دیتی ہے اس کی ایک جس طرح بایوس کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انٹین کی ایکسٹینشن استعمال کی تھی اپنے کریکٹرز کو انورٹ کرنے کے لیے نیا کریکٹر جنریٹر بنانے کے لیے نئے کریکٹرز اس کے اندر یعنی وہ الٹے کریکٹرز لکھنے کے لیے اسی طرح کی اس کی ایک ایکسٹینشن اور ہے جو کہ ویزا ایکسٹینشن کہلاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو سر اس کی ہیں تو سروسز بے شمار لیکن ہم آپ کو تین دکھائیں گے اور دو استعمال کریں گے یہ جو ہے امپورٹنٹ جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ ویزا سروسز ہے ٹین کی سروس فور ایف ٹھیک ہے انٹ ٹین کی سروس فور ایف جو ہے یہ ویزا ایکسٹینشن ہے اور اس کے بعد پھر آگے سب سروسز کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا سب سروسز اس طریقے سے آتی ہیں اس کی سب سروس زیرو جو ہے گیٹ سپر ویجیے انفارمیشن یہ آپ کو انفارمیشن دے گی جو کارڈ ہے اس کے بارے میں دوسری سروس جو ہے service number one get super VGA mode information یعنی یہ کسی ایک پرٹیکولر موڈ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے یہ وہ آپ کو بتائے گی اور سروس نمبر ٹو جو ہے وہ ہے set super VGA video mode ٹھیک ہے اس سے آپ اس کو گرافک موڈ میں ٹیکسٹ موڈ میں جس موڈ میں آپ چاہیں اس موڈ میں آپ لے جا سکتے ہیں یہ تین بیسیکلی جو ہے ہماری ریلیونٹ سروسز ہیں ان کو ذرا ڈیٹیل میں میں بتا دیتا ہوں جو ہماری سروس زیرو ہے یعنی ایکس کے اندر ہم ڈالیں گے فور ایف زیرو زیرو اور یہ بھی ریٹرن جو ہے یہ ذرا اس طریقے سے کرتا ہے کیونکہ جو انفارمیشن اسے دینی ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ لمبی چوڑی ہوتی ہے لہٰذا وہ ایک پوائنٹر جو ہے ہم اسے پاس آن کرتے ہیں جس پوائنٹر کے اندر وہ انفارمیشن ریٹرن کرتا ہے E S colon D I یہ پوائنٹر ہم بھیجتے ہیں ساتھ یعنی جب ہم یہ کال کرتے ہیں یہ پوائنٹر بھیجتے ہیں ریٹرن میں اگر اے ایل میں فور ایف ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ویزا کا فنکشن سپورٹڈ ہے اگر فور ایف نہیں ہے اے ایل میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کارڈ پر ویزا کا فنکشن سپورٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اے ایچ میں اسٹیٹس آتا ہے اگر زیرو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکسیزفل ہو گیا ہے اور اگر زیرو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیل ہو گیا ہے اگر زیرو ٹو ہے اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں وہ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے زیرو ٹو ہے function not supported by current hardware configuration اگر یہ ایرر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فنکشن آپ نے کال کیا ہے یہ کرنٹ ہارڈ ویئر اس فنکشن کو سپورٹ نہیں کرتا اور اگر 03 آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ function invalid in current video mode یعنی اس ویڈیو موڈ میں یہ فنکشن انویلڈ ہے اس کے بعد اگلی سروس جو ہے ہماری get super VGA mode information ٹھیک ہے اس میں ہم four F zero one service کے طور پہ ڈالتے ہیں اور سی ایکس کے اندر جس سپرویجیے موڈ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن درکار ہوتی ہے وہ موڈ نمبر ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے E S colon D I کو ایک بفر کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں دو سو چھپن بائٹ کا بفر ہوتا ہے جس میں وہ موڈ انفارمیشن ڈال کر کے ہمیں واپس ریٹرن کرتا ہے ریٹرن کے اندر وہی کنڈیشنز آ جاتی ہیں وہ اے ایل میں فور ایف واپس آنا چاہیے یہ ہے فنکشن زیرو ٹو اس کا sub function zero two A X میں فور ایف زیرو ٹو ہونا چاہیے اور بی ایکس میں جو ویڈیو موڈ اب آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ ویڈیو موڈ ہونا چاہیے تو یہ بنیادی طور پر تین سروسز ہیں ہماری جن کو کہ ہم استعمال کریں گے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا ایک شارٹ فارم جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ویڈیو موڈ ہم کرنے لگے ہیں وہ ویڈیو موڈ ہوگا ایٹ ون ون سیون ٹھیک ہے اس میں کچھ بٹس کی انفارمیشن بھی ہے میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ ویزا کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو دیکھ لیں ایٹ ون ون سیون جو ہے یہ نمبر جو موڈ جو ہم کال کریں گے اس کا مطلب ہے ten twenty four into seven sixty eight ہمارے پاس جو ریزولوشن ہوگی اور سکسٹی فور کے کلرز یعنی وہی سکسٹین بٹ کلر اور لینئر فریم بفر ہوگا ہمارے پاس جو کلر کی فارمیشن ہوگی وہ فائیو سکس فائیو اس طریقے سے ہوگی آ, یعنی پانچ بٹیں آر کی چھ بٹیں جی کی اور پانچ بٹیں بلو کی ٹھیک ہے جو اہم چیز اس میں ہمیں ملے گی جب یہ موڈ سیٹ کر دیں گے ہم تو جو اہم چیز ہمیں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ جو لینئر فریم بفر اس کا بن رہا ہے یعنی جہاں پر اصل میں گرافک موڈ کی سمجھیے کہ گرافک موڈ کی ویڈیو ریم جس جگہ پہ جیسے ٹیکسٹ موڈ کی بی ایٹ ہنڈریڈ پہ ہے تو گرافک موڈ کی ریم جس جگہ پر ہے اس کا بتیس بٹ کا فزیکل بیس ایڈریس جو ہے وہ ہمیں ریٹرن کرے گا ویڈیو موڈ انفارمیشن کا جو بفر اس نے مجھے ریٹرن کیا تھا اس کا زیرو ایکس آف ایٹ جو ہے اس آف سیٹ کے اوپر چار بائٹس پڑی ہوں گی جو کہ بنیادی طور پہ 32 بٹ کا بیس ایڈریس ہوگا یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے اب ان سروسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے لکھا ہے آپ کو وہی دو میگا بائٹ بفر جو ہے اس کا ایکسس دکھانے کے لیے ہم کریں گے یہ کہ اس کو ریئل موڈ میں اس کو ہم لے جائیں گے ویزا کے اندر ویزا گرافکس کے اندر اور اس کے بعد پھر ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں جا کر کے اس کے جو ویڈیو بفر ہے اس کو ایکسس کریں گے اس پہ بینڈز ہم کلر کے بنا دیں گے ایک کلر کے کئی بینڈز بنا دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیے وہ پورا کا پورا بفر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے پروگرام جو ہے وہ ایکسس کرتا ہے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا پروگرام کا ایک بریف دے دوں گا اس کے بعد پھر پروگرام آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا پروگرام ہے جی اس میں جو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جانے کا کوڈ ہے وہ تو بالکل سملر ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کے اوپر شاید ابھی ہم ڈسکشن نہ ہی کریں تو بہتر ہے جو ہمارا ویزا کا پروگرام ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ کہ ویزا موڈ انفارمیشن ہم نے لی ہے ویزا موڈ انفارمیشن جو ہے وہ جب ہم نے لی تو اس نے ہمیں لینئر فریم بفر کا ایڈریس بھی اس کے جواب میں پاس کیا ٹھیک ہے فور ایف زیرو ون اور eight one one zero seven یہ جو موڈ ہے یہ ہم نے ڈال کر کے اسے کال کیا تھا یہ سروس تو اس کے بعد جو ریٹرن آیا ہمارے پاس وہ موڈ بلاک کے اندر اس نے ہمیں ریٹرن کیا ایک میموری ایریا جو ہم نے بنایا تھا دو سو چھپن بائٹ کا اس کا ایڈریس ہم نے اسے پاس آن کیا تھا تو جو موڈ بلاک اس نے مجھے ریٹرن کیا اس کے zero X twenty eight offset کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ thirty two bit linear frame buffer کا بیس ایڈریس ہے فزیکل بیس ایڈریس یہ میں نے اٹھا کے ای ایس آئی رجسٹر کے اندر سیو کر لیا یہ میں ای ایس آئی میں ہی رکھوں گا اور اس کو پھر پروٹیکٹڈ موڈ میں جب میں جاؤں گا تو پھر اسے وہاں پہ میں استعمال کروں گا اس کے بعد میں نے اسے کمانڈ دی سیٹ ویزا موڈ ٹھیک ہے اب یہ VESA graphic mode ten twenty four by seven sixty eight mode میں نے سیٹ کر دیا یہ تین انسٹرکشن جو آپ نے دیکھی اس کے بعد آگے جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ اے ٹوینٹی گیٹ انیبل کرنے کے لیے یہ یہ کمانڈس ہیں اور سمپلی اس کے بعد وہی کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو کوڈ کے پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے کے لیے جی ڈی ٹی وغیرہ بنانے کے لیے اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے یہ ہم نے کیا اور یہ کرنے کے بعد ہم نے جمپ کر لیا اپنے پروٹیکٹڈ موڈ کوڈ کے اوپر اب اس پروٹیکٹڈ موڈ کوڈ کے اندر جو کام ہم کر رہے ہیں جو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم جو سب سے پہلے تو ہم اسکرین کو کلیئر کر رہے ہیں اور کلیئر بھی ہم ذرا لمبے یعنی وہ پاورفل طریقے سے کر رہے ہیں ای e ایکس کو ہم نے زیرو کر کے نا اسے سیو کر دیا اور اسے اب ہم نے سیو کیا ہے رپ اسٹوس ڈبل ٹھیک ہے یہ ہم نے انسٹرکشن استعمال کی جو کہ پروٹیکٹڈ موڈ کی ہے بنیادی طور پر ٹھیک ہے ڈبل ڈبل ورڈ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم وہ سیو کرتی ہے تو اس پہ اسپیڈ جو ہے آپ کی وہ زیادہ ہوگی بہ نسبت رپ اسٹوس ڈبلو کے نسبت یعنی اسٹوس ڈبلو سے یہ دگنی ہے تو یہ پوری اسکرین جو ہے ten twenty four into seven sixty eight into two ٹھیک ہے یہ جو جو ہمارا سائز بنتا ہے یہ سائز ہم نے جو ہے اس کو کلیئر کر دیا اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس ای e ایکس موجود ہے بتیس بٹ کا رجسٹر تو ہم دو پکسل ایٹ اے ٹائم جو ہے اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں میں شروع کر رہا ہوں اس کو گرین کلر کی فل انٹینسٹی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں zero X zero seven E zero zero seven E zero اگر آپ اس کو فارمولیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو گرین جو چھ بٹیں پانچ بٹیں چھوڑ کے اس کے بعد پھر چھ بٹیں پھر پانچ بٹیں تو درمیان والی جو چھ بٹیں ہیں ان کی انٹینسٹی میکسیمم ہے ٹھیک ہے یہ نمبر اگر میں لکھوں تو دو پکسل جو ہیں وہ گرین ہو جائیں گے اسکرین کے اوپر لیکن اس کو میں پورے بینڈ بنا رہا ہوں اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے ان کا آگے تھوڑا سا کوڈ ہے تھوڑا سا لاجک ہے میں چاہوں گا کہ یہ لاجک جو ہے کہ وہ کس طریقے سے اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہے یہ لاجک آپ لوگ خود ہی اب میرا خیال اس قابل ہوں گے کہ یہ چیز آپ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کیا کرے گا کہ اسکرین کے اوپر گرین کلر کے بینڈز بنا دے گا بتیس جو کہ بنیادی طور پر اس چیز کا انڈیکیشن ہوں گے کہ یہ پوری دو میگا بائٹ میموری جو ہے وہ اس پروگرام کو ایکسیسیبل ہے اب اگر میں اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروں تو یہ اگر آپ میرے کمپیوٹر کی اسکرین اس وقت دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو گرین کے یہ بینڈز نظر آئیں گے اور 1024 twenty four by seven sixty eight high resolution کے اندر ہائی کلر کے اندر ٹھیک ہے یہ پورے بینڈز جو ہیں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک بتیس ڈفرینٹ انٹینسٹیز کے اندر وہ اس بینڈ کو پرنٹ کر رہا ہے اگر میں اپنے پروگرام میں جا کر کے جو ہمارے پاس جو کلر ہم نے سیٹ کیا ہے اس کلر کے اندر اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کلر جو ہے وہ بالکل یعنی اسی حساب سے جس حساب سے ہم اسے تبدیل کریں گے اس حساب سے یہ کلر بھی جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے گا یہی کوڈ ہے جو پچھلا ہم نے آپ کو دکھایا تھا اب اس کے اندر اگر جا کر کے ہم ذرا کلر چینج کر لیں ٹھیک ہے نا یہ اس جگہ کے اوپر تو تھوڑا سا کلر کو تھوڑا گرین تھوڑا بلو مکس کر کے ٹھیک ہے نا اگر یہ کلر ہم چوز کر لیں تو وہی بینڈز جو آپ دیکھ رہے تھے بنے ہوئے ٹھیک ہے ان بینڈز کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا یہ پروگرام ہے اس میں اب ہم نے تھوڑا سا گرین بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا بلو بھی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ان یعنی اس وقت تو جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو فل گرین اور فل بلو کے ساتھ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی انٹینسٹی کو کچھ اسٹیپس میں کم کرتے کرتے بتیس بینڈز جو ہیں اس کلر کے ہم بنا رہے ہیں تو اس پروگرام کو اگر ہم کمپائل کر کے چلائیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگا اس سے لیکن کلر جو ہے وہ ہمارے پاس فرق آ جائے گا یہ اگر ہم اس اس پروگرام کو دوبارہ چلائیں ٹھیک ہے تو وہی چیز جو آپ نے وہاں پہ دیکھی تھی کہ وہاں پہ پہلے گرین کے بینڈز بنے تھے اب یہاں پر سیان کے بینڈز جو ہیں یہ بن جاتے ہیں یہ وہ کلر بنتا ہے جو کہ گرین اور بلو کو ایکول پروپورشن میں مکس کرنے سے یہ چیز بنتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھی اس کے اندر جو گرافک موڈ کا ایک ایسا وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے جو پروگرامنگ وغیرہ کی ہے اس میں یہ والا موڈ آپ نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا ہوگا دلچسپ چیز ہے چونکہ دلچسپ ہے اس لیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ایک اسائنمنٹ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کر لیں یہ اسائنمنٹ ذرا مکسچر ہے 32 بٹ پروگرامنگ ایز سچ وہ اور اس کے علاوہ یہ جو میموری کا ایکسس ہے تھوڑا سا الگوریدم بھی اس کے اندر ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک روٹین لکھیں put pixel put pixel routine جیسے ہم نے اپنی وہ پرنٹ اسٹرنگ وغیرہ لکھی تھی پرنٹ کیئر لکھا تھا جس کے اندر کے ہم ایکس وائی پوزیشن بتاتے تھے وہاں پہ جا کے وہ کیریکٹر جو ہے وہ پرنٹ کر دیتا تھا تو الگوریدمکلی وہی ہے ذرا سا کیلکولیشن ذرا لمبی ہو جائے گی پٹ پکسل کو جو چیز میں پاس آن کروں گا وہ پاس آن کروں گا میں ایکس ایکسس پر اس کا پکسل پوزیشن وائی ایکسس پر اس کا پکسل پوزیشن ٹھیک ہے اور کلر سکسٹین بٹ کلر جس کلر کے اندر کے مجھے اس کو پرنٹ کرنا ہے اب یہ تین پیرامیٹرز لے کر کے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کا یعنی thirty two bit code put pixel کا ٹھیک ہے کہ جب میں اس کو یہ تین پیرامیٹر پاس کروں تو اس جگہ پر اسکرین میں وہ ایک ڈاٹ لگا دے یہ تو ہو گیا فنکشن اے فنکشن بی جو آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے وہ لکھنا ہے the function to draw a line ٹھیک ہے نا ایک لائن ڈرا کرنے کے لیے آپ کو فنکشن لکھنا ہے لائن ڈرائنگ میرا خیال ہے کہ اب اتنی ٹریویل ہے بالکل آپ نے جو ٹریویل اس کے اندر میں کوئی بہت آپٹمائزیشن یا کوئی ایسی چیز میں نہیں چاہ رہا سمپل جو اکویشن لائن کی اکویشن ہوتی ہے اس اکویشن کو آپ نے کوڈ کرنا ہے جو چیز میں آپ کو پرووائڈ کروں گا وہ میں پرووائڈ کروں گا اس لائن کے اوپر دو پوائنٹس ٹھیک ہے نا جو لائن پر میں دو پوائنٹس دوں گا اسٹارٹ اور اینڈ ان دو پوائنٹس کے درمیان میں آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے پٹ پکسل کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو آپ نے ابھی سب روٹین لکھی ہے پٹ پکسل کی اس سب روٹین کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے لائن ڈرائنگ کا جو جو فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کو پھر لکھنا ہے یہ دو چیزیں ہو گئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا کوڈ ہمارا ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے کا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویزا کے اندر آپ اس طریقے سے یعنی آپ کو ریئل موڈ کے اندر جو ہے پہلے ویزا کو انیشلائز کرنا ہوگا اس کے بعد جا کر کے آپ اس کو لے جائیں گے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اور پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جا کر کے تو پھر پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر یہ دو فنکشنز ہوں گے جن کے اندر کے آپ نے یعنی ایک تو پٹ پکسل اور دوسرے یعنی ڈرا لائن یہ دو روٹینز آپ لکھیں گے اور ان دو روٹینز کو استعمال کرتے ہوئے آپ رینڈم کلرز کے اندر یعنی ایسے کچھ چوز کر لے پندرہ بیس تیس کلرز ٹھیک ہے ان کلرز میں آپ ایسے لائنز آپ نے ڈرا کرنی یعنی بیسک جو میری ریکوائرمنٹ ہے آپ کی وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک لائن ڈرائنگ فنکشن لکھیں جس کو کہ اگر پیرامیٹر دوں تو وہ لائن ڈرا کر دے جس کلر میں لائن ڈرا کرنے کے لیے کہوں اس کلر میں لائن ڈرا کر دے اب یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہے نا میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ ہنٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے آ, اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو ڈبگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں ہوں گے اور پروٹیکٹڈ موڈ کا ڈبگر آپ کے پاس نہیں ہے آ, اور جس طریقے سے ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں جا رہے ہیں وہ ویسے بھی مطلب وہ ذرا ڈبگر کی آ, جو لمٹس ہیں ان سے ہم ایکسیڈ کر جاتے ہیں وہ ہمیں وہاں نہیں آ, مدد دے سکتا تو یہ پروگرام جو ہے یہ رائٹ اوے ٹھیک لکھا لکھا ہونا چاہیے تب جا کر کے آپ اس کے ریزلٹس کو صحیح دیکھ سکیں گے جو اگر اس کے اندر ایرر ہوئی تو وہ ایرر آپ ڈبک کر کے یا اسٹیپ کر کے آپ اس ایرر کو نہیں نکال سکیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو دو تین جو ہنٹس ہیں وہ ریلیونٹ ہنٹس وہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ جو سلوپ والی اکویشن ہے اسٹریٹ لائن کی نا اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو کچھ اسپیشل پریکاشنز اس کے اندر لینی پڑیں گی وہ اس طرح سے کہ سلوپ جو ہے وہ نارملی اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو سلوپ جو ہے وہ ایک فریکشنل نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو میتھمیٹکس کے آپ کو اویلیبل ہے اس مشین کے اوپر اس وقت تک وہ انٹیجر میتھمیٹکس ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر فرض کیجئے کہ اگر سلوپ میری 0.5 آ رہی ہے تو جواب اگر میں نے اس سلوپ کو کیلکولیٹ کیا نا تو جواب میرا زیرو آئے گا کیونکہ وہ راؤنڈ کر دے گا اس کو اور باقی میرے پاس کچھ نہیں بچے گا یا تو آپ کو سلوپ نکالنے کے لیے کوئی میتھمیٹکس اپنی لگانی پڑے گی ٹھیک ہے اس کی ریزولوشن کو کچھ بڑھا کر کے کچھ ڈیسیمل پوائنٹ کو آگے پیچھے کر کے ٹھیک ہے یہ میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ آپ کے سمجھ جائیں گے اس کے اندر کچھ شاید نہ سمجھیں لیکن بہرحال اس جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرک جو ہے وہ استعمال کرنی ہوگی یا پھر دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی کیلکولیشن کو یہ جو پوری کیلکولیشن ہے ایک سروائی کی اس کو آپ اس طریقے سے ارینج کریں کہ یہ جو سلوپ کی ڈویژن ہے یعنی ڈویژن آپ کا آخری آپریشن بنے ٹھیک ہے نا کیونکہ لاسٹ یعنی جو جہاں پہ جا کر کے ایک سی وائی جس کی بھی آپ پوزیشنل ویلیو نکالیں گے وہ پوزیشنل ویلیو بہرحال ایک انٹیجر ہے ٹھیک ہے اس میں فلوٹنگ پوائنٹ کا کوئی چکر نہیں تو آخری آپریشن اگر آپ ڈویژن کا کریں کچھ اس طریقے سے آپ اس اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ لاسٹ ڈویژن کا آپریشن آ جائے تب جا کر کے آپ یہ چیز جو ہے یہ جو ہمارا آ, یعنی جو انٹیجر ڈویژن کا جو ایک پرابلم بیچ میں آ رہا ہے اس پرابلم کو تب جا کر کے آپ کور کر سکیں گے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس میں آپ لوپ لگائیں گے ایکس کے کو چینج کر کے اس سے وائی کیلکولیٹ کریں گے یا وائی کو چینج کر کے اس سے ایکس آپ کیلکولیٹ کریں گے اس میں جو دوسری چیز اہم دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں میں سے بڑا کون سا ہے ٹھیک ہے یعنی بعض صورتوں میں ایکس کو اٹریٹ کر کے اس کی بنیاد پہ وائی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں وائی کو اٹریٹ کر کے اس کی بنیاد پر ایکس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے یعنی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے بڑا کون سا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے آئندہ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم